یاحشہ بن یامر کہتے ہیں میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ہم لوگ مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب جب تم ان کو ملو تو ان کو یہ بتلا دینا کہ عبداللہ بن عمر ان سے اور وہ ان سے بری ہیں انہوں نے تین دفعہ یہ بات کہی پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا پھر اس کی حالت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا قریب ہو جا پس وہ قریب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مزید قریب ہو جا وہ اور قریب ہو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قریب ہو جا پس وہ اتنا قریب ہو گیا کہ اس کے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو مس کرنے لگے پھر اس بندے نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتلائیں کہ ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ فرشتوں کتابوں رسولوں آخرت کے دن اور تقدیر وہ خیر والی ہو یا شر والی پر ایمان لاؤ اس نے کہا اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور غسل جنابت کرنا اسلام ہے ہر دفعہ اس نے جواب میں کہا آپ سچ فرما رہے ہیں آپ سچ فرما رہے ہیں لوگوں نے کہا ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنے والا ہو لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے بہرحال اس نے پھر کہا اے اللہ کے رسول مجھے احسان کے بارے میں بتلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے ہر دفعہ ہم کہتے ہم نے ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنے والا ہو پھر اس نے کہا آپ سچ فرما رہے ہیں آپ سچ فرما رہے ہیں اچھا اب مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تو مسئول سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے اس نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں اس نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہم نے اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عزت کرنے والا پایا پھر وہ چلا گیا سفیان کہتے ہیں مجھے یہ بات بھی موصول ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تلاش کرو لیکن صحابہ اس کو تلاش نہ کر سکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے وہ تم لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے پہلے تو جس صورت میں آتے تھے میں ان کو پہچان لیتا تھا ماں سوائے اس صورت کے آج میں ان کو نہیں پہچان سکا حدیث نمبر دو سو ایک مسند احمد